سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز فجر ادا کر کے یہ دعا دس دفعہ پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک و لہ الحمد علی کل شعین قدیر تو یہ چار غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوگا اور اس کے بدلے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی دس برائیاں مٹا دی جائیں گی اس کے دس درجے بلند کیے جائیں گے اور یہ کلمات شام تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت کرنے والے ہوں گے اور جب وہ مغرب کے بعد پڑھے گا تو اسی طرح ہوگا حدیث نمبر اٹھارہ سو اسی مسنت احمد